السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 39 میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے جو فلو آف کنٹرول اسٹیٹمنٹس تھی پروگرامنگ کانسٹرکٹس کے حوالے سے اس کے لیے وہ جو ایٹریبیوٹ گرامر یا سنٹیکس ڈائریکٹ ٹرانسلیشن اسکیم جو ہے وہ کاروائی شروع کی تھی اور وہ یوں کہ ہم وہی کاروائی جو ایٹریبیوٹ گرامرس کے حوالے سے کرتے آ رہے ہیں کہ پروڈکشن جو ہے ہماری گرامر کی اس کے ساتھ ہم ایک لحاظ سے ایٹریبیوٹ کہہ لیں یا جو ہم نے کرنا ہے ایڈ ہاک کوڈ جو ہیں ہیں ان کو ہم اٹیچ کرتے یہاں پہ اب وہ کوڈ جو ہے اس کی مثال یا جو جو چیز ابھی تک آپ دیکھ چکے ہیں اور آپ کو شاید کتاب میں پڑھنے کا موقع ملا ہو اس میں کچھ پروگرامنگ کانسٹرکٹس بھی نظر آتے ہیں یعنی کہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں تو میں اپنی سی پروگرام میں ڈال سکتا ہوں کچھ ایسی بات بھی ہے لیکن ایک لحاظ سے وہ تھوڑی سی الگریدمک بھی ہے کیونکہ جو یہ ساری کاروائی کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ہائی لیول کانسٹرکٹس ہیں یہ if if then else while for loop یہ ایسی چیزیں جو ہیں ٹپکلی ہم ان کو یہ جو so call high level language جو ہم استعمال کرتے ہیں ان میں ہم رکھتے ہیں لیکن جو مشین لیول پہ جا کے کاروائی ہوتی ہے اس میں ٹپکلی ایسے کانسٹرکٹس نہیں ہوتے یا آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایسے کانسٹرکٹس ہیں تو ان کو ایک لحاظ سے ان ریول کر کے سمپلیفائی کر لیں یعنی کہ اگر کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس ہیں ایکسپریشن ہیں ارتھمیٹک یا بولین ان کو آپ بریک کر کے چھوٹے چھوٹے اسٹیٹمنٹس میں لے آتے ہیں اور ایکچولی یہ جو تھری ایڈریس کوڈ والا معاملہ ہے اس کے لیے یہ بھی آپ ذہن میں بات رکھیں کہ ہم کہاں پہ کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں فرنٹ اینڈ سے یہ آئی آر بن کے آ رہا ہے اور اس کو ہم نے فردر ٹرانسفارم کرنا ہے لیکن فردر ٹرانسفارمیشن کے لیے دو باتیں ایک یہ کہ ہم نے کوڈ آپ کرنی ہے جو کہ ہم یہ جو تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں ایسی اپرچونیٹیز اب ملیں گی جس سے ہم چیزیں آپٹومائز کریں گے اور پھر ایونچولی ہم نے سے مشین کوڈ یا اسمبلی کوڈ جنریٹ کرنا ہے تو یہ کاروائی ہمارے لیے یا اس کورس کے حوالے سے کچھ یوں چل رہی ہے کہ یہ تھری ایڈریس کوڈ جو اسکیم ہے سینٹیکس ڈائریکٹڈ یہ اب ہم مختلف جو پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کرتے جائیں گے اس کی ہم دیکھ لیں گے کہ کاروائی یہ جو جمپنگ لیبل کہاں سے کہاں جانا یہ ہم ریزالو کر لیں گے کوٹس نے بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے پارسر کی پروڈکشن کے ساتھ یہ لگا دیں گے اور جب پارسر اپنی کام کاروائی کرے گا تو ہمیں یہ تھری ایڈریس کوڈ مل جائے گا اور پھر میں یہ کہتا چلوں کہ اس تھری ایڈریس کوڈ کو لے کے ہم اس پہ فردر کچھ آپٹومائزیشن کے حوالے سے ٹرانسفارمیشنس کریں گے اور پھر اس سے ہم finally assembly language code generate کریں گے ہاں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اب پروگرامنگ کانسٹرکٹس کے حوالے سے کئی اور کانسٹرکٹس ہیں جو کہ اب آپ کے سامنے ہیں یعنی کہ آپ ایک تو پروگرامنگ میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح پروسیجرز ہوتے ہیں آپ ان پروسیجرز کو ممبر فنکشنز بنا لیتے ہیں کلاسز آ جاتی ہیں اور پھر آبجیکٹ اورینٹیڈ کے حوالے سے ساری باتیں وہ جو انہیریٹنس کی ہیں ایگریگیشن ہے پولیموفیزم ہے پولیموفکلی آپ نے کس فنکشن کو کال کرنا ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھی پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہو یا فنکشنل پروگرامنگ ہو یا پروسیجر پروگرامنگ ہو ہیں تو یہ پروگرامنگ کانسٹرکٹس تو ان کے لیے بھی کمپائلر نے کچھ کرنا ہے ٹائپ چیکنگ ایک اندر میجر ایریا ہے جو کہ ابھی ہم نے اتنا ایکسپلسلی ڈسکس نہیں کیا اور شاید ہمیں اتنی ڈیٹیل میں موقع نہ ملے تو یہ جو بات ہے پروگرامنگ کانسٹرکٹس والی ان کو ٹرانسلیٹ کرنا سنٹیکس ڈائریکٹر ٹرانسلیشن اسکیم کے ذریعے تو یہ ذہن میں بات رکھنی ہے کہ صرف ایلس وائل کو ہینڈل کرنے کے بعد آپ یہ نہ کہیں کہ بس اب ٹھیک ہے سب کچھ اب ہو جائے گا ایکچولی وہ بکیا ساری باتیں بھی ہیں پلس مور لیکن آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ ایک کورس میں شاید ہم یہ ساری باتیں اس تفصیل سے ڈسکس کر نہیں سکتے تو جو باتیں اب ہو رہی ہیں ان کو ہم پریکٹس کریں گے لیکن میں آپ کو یہ بار بار آپ کے سامنے یہ تجویز پیش کر رہا ہوں کہ کمپائلرز کے حوالے سے ابھی یہ جو باقی باتیں پلس مچ مچ مور وہ بھی اسٹڈی کے لائق ہے اور انشاءاللہ اگر آپ کو موقع ملا کسی اور کورس میں آپ یہ کریں گے خیر اب ہم واپس آتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پروگرام کانسٹرپٹس ہیں ان کے حوالے سے یہ جو سنٹیکس ڈائریکٹر ٹرانسلیشن ہے یہ ہم اب کاروائی مکمل کر لیں کچھ مثالیں دیکھ لیں اور انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم اس اسٹیج تک پہنچ جائیں گے کہ کس طرح ہم وہ جو باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے اسکیم ہے وہ ہم نے کیا بنانی ہے اس پہ تھوڑی سی ویریشن ہمیں کرنی پڑے گی اور پھر ہم یا ایک لحاظ سے میں اب آپ کے ذمہ لگاؤں گا کہ جو پروگرامنگ پروجیکٹ ہے اس میں یہ سنٹیکس ڈریکٹر ٹرانسلیشن اسکیم جو ہے اپنی یا گرامر میں ڈالو اور جو ہماری چھوٹی منی لینگویج ہے سی لائک اس اس کا جو پروگرام ہے اس کو پارٹس کر کے اس کا پھر تھری ایڈریس کوڈ نکالو اور پھر ٹھیک ہے اس سے ایونچولی ہم بعد میں اسمبلی لینگویج جنریٹ کریں گے لیکن فی الحال ابھی بات یہ جاری ہے کہ یہ جو سنٹیکس ڈائریکٹر ٹرانسلیشن جو پروگرامنگ کانسٹرکٹس کے حوالے سے ہے وہ کیا ہے تو آئیے آپ اس گفتگو کو ہم دوبارہ جاری کرتے ہیں ان programming languages Boolean expressions have two primary purposes ہم اب اپنے کانسٹرکٹس میں جو ابھی تک کر رہے ہیں یہ ای e جو بار بار آ رہا تھا اس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بولین ایکسپریشن ہے لیکن ایکچولی بولین ایکسپریشن جو ہیں وہ ٹپکلی دو ریزنس کے لیے استعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے کمپیوٹ لاجیکل ویلیوز جو کہ ایکچولی آپ ایک اسائنمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک بولین ویریبل ایکس ہے اس کو آپ اسائن کر سکتے ہیں X equal A less than B and یہ ڈبل اینڈ ہے یہ سی کا ڈبل اینڈ یعنی کہ وہ لاجیکل اینڈ ہے اور ڈی گریٹر دین ای اب یہ ایکسپریشن میں اگر آپ سے کہوں کہ اے اور بی اور ڈی اور ای e کی ویلیوز لے کے اس کو ایویلویٹ کرو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ٹرو یا فالس یا اگر آپ کہیں زیرو اور نان زیرو یا زیرو اور ون آپ کہہ دیں یعنی کہ ایونچولی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بولین ایکسپریشن کو ایویلویٹ کر کے اس کا جو بولین ریزلٹ ہے وہ مجھے دے کے ایکس میں ڈال دو اب ٹپکلی آپ یہ اسٹیٹمنٹ شاید اتنی استعمال نہیں کرتے جو دوسری جو بات یہاں پہ لکھی ہے conditional expressions in flow of control statements یہ چیز جو ہے یہ بہت ڈومیننٹ ہے یہ سب سے زیادہ بولین ایکسپریشن جو ہیں وہ ادھر استعمال ہوتے ہیں یعنی کہ اف اسٹیٹمنٹس وائل اسٹیٹمنٹس یا یہ اس طرح کی جو لوپنگ اسٹرکچرز ہیں ان میں وہ کوئی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو آپ لے کے اس لوپ کو یا تو چلاتے رہتے ہیں یا پھر آپ اس لوپ سے باہر آ جاتے ہیں سوئچ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ملٹی وے اف ایک لحاظ سے ہے جس میں وہ سوئچ اور کیس کیس کیس آپ ڈال سکتے ہیں تو اینی ویز بولین ایکسپریشنز جو ہیں جانی پہچانی چیز ہیں اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پہلی دفعہ آپ اس کے ساتھ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں لیکن اب ہم نے جو دیکھنا ہے وہ یہ کہ اگر اسی طرح کا بولین اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس آ جائے A less than B and and D greater than E اب وہی بات کہ اسمبلی لینگویج میں اس طرح کے کانسٹرکٹس نہیں ہوتے کہ یہ کمپاؤنڈ ایکسپریشنز آپ ایویلیویٹ کریں ٹپکلی آپ کو اس کو بریک کرنا پڑے گا حصوں میں اور اگر اینڈنگ ہو رہی ہے تو کسی خاص طریقے سے ویلویٹ کرنا پڑے گا اگر اور ہو رہا ہے تو پھر کوئی اور کرنا معاملہ کرنا پڑے گا اور ایونچلی یہ کہ اگر وہ اف کے اندر ہے تو پھر کچھ کوڈ سیگمنٹ کو آپ کو اسکپ بھی کرنا پڑے گا اگر ایلس ہے تو پھر اس کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا یہ ہم آپ دیکھ چکے ہیں تو مقصد اب جو ڈسکشن کا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری ابھی کنٹرول اسٹیٹمنٹس تھی ایف اف دین ایلس اور وائل اس میں وہ جو ای e تھا وہ ای ڈاٹ کوڈ جو ہے وہ کیا ہوگا اس کو اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کی خاطر اب کاروائی شروع کرتے ہیں وہ ایسے کہ ہماری یہ جو گرامر رہی ہے بولین ایکسپریشنز کی اگین یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ پیش کرتا ہوں آف کورس یہ اس لحاظ سے شاید کمپلیٹ نہیں لیکن اٹس کوائٹ ٹپیکل کہ آپ کو اسی طرح کے ایکسپریشنز ملیں گے کہ E can be written as E or E یہ لاجیکل اور ہے ای e اینڈ ہی یہ لاجیکل اینڈ ہے یعنی کہ دو ایکسپریشنز کی ویلیو کو اینڈ کرو اور اس کا مطلب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اگر دونوں ایکسپریشن ٹرو ہوں گے تو پھر وہ ٹوٹل ایکسپریشن جو ہے وہ ٹرو ہوگا ناٹ ہی e, یہ نیگیشن ہے پرنتھسیز میں ای e ڈال دو چلو ٹھیک ہے آپ گروپنگ کر سکتے ہیں بعض کا تو اس گروپنگ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اینڈ فار ایگزامپل اس کی پریسیڈنس جو ہے وہ اور سے زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد ایونچولی یہ ای e جو ہے یہ I D relational of I D میں بھی جائے گا یعنی کہ ایونچولی آپ اپنے آئیڈینٹیفائرز یا ویریبل یا ایسی اینٹیز ہوتی ہیں انہیں کو ہی آپس میں کمپیئر کر کے یہ ایکسپریشنز بناتے ہیں ان کو پھر آپ یہ اینڈ اور کے ذریعے کمپاؤنڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پرنتھسز ڈال کے ان کو آپ جسے کہتے ہیں پریسیڈنس کے حوالے سے ہینڈل کرتے ہیں تو یہ وہ گرامر ہے جو کہ ایک بڑی ٹپکل جو ایکسپریشنز ہیں مختلف پروگرامنگ لینگویجز میں پروسیجرل لینگویجز میں ان میں آپ کو یہ نظر آئیں گے اور ایونچولی آپ ویلیو کے حوالے سے ٹرو فالس اگر جس طرح سی پلس پلس میں بھی ہے جاوا میں تو ایکسپلسٹلی ہے بولین ٹائپ ایک ہے اس کی ویلیوز ٹرو اور فالس ہوتی ہیں سی میں آف کورس آپ زیرو اور نان زیرو استعمال کر سکتے ہیں نان زیرو مین ٹرو اور زیرو مین فالس تو یہ وہ گرامر ہے جس کے لیے اب ہم اس کے لیے بھی ہم یہ جو سنٹیکس ڈائریکٹر ٹرانسلیشن ہے یہ جنریٹ کریں گے اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ یہ ہمیں یہ جو گو ٹو والا معاملہ ہے جمپنگ کا یہ ہمیں کرنا پڑے گا وہ جو ای ڈاٹ ٹرو اور ای ڈاٹ فالس والی بات we will implement Boolean expression by flow of control method اور یہ میں تھوڑی سی بات یہ کر دوں گا اور باقی آپ کے ذمے کے کتاب میں ایکچولی دو طریقے بتائے گئے ہیں یہاں پہ یہ جو فلو آف کنٹرول میتھڈ ہے اس کے بارے میں میں نے یہ لکھا ہے کہ that is representing the value of a Boolean expression by a position reached in the program ایک طریقہ جو کتاب میں آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں اے لیس دین بی ہے دو ویریبلس ہیں اے دونوں انٹرجنس ہیں لیس سے تو اس کو میں نے چیک کرنا ہے تو ایک تو ہے کہ میں اس کو لے کے سمپلی کہہ دوں کہ کمپیئر آپریٹر لو اگر لیس دین ہے تو ٹرانسفر کر جو جم ای ڈاٹ ٹرو پہ ادروائز کہیں اور چلے جاؤ دوسرا میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اے مائنس بی کر دوں اب اگر اے از لیس دین بی تو اے مائنس بی جو ہے وہ ایک نیگیٹو ویلو دے گا تو میں اس انٹرجر ویلو جو کہ اس دو آپرینس کو میں نے جب سبٹریک کیا یا جو بھی ریلیشنل آپریٹر کے حوالے سے تھا اس کو میں سبٹریکٹ کر کے جو ویلیو آتی ہے اس کی بنا پہ میں کہیں جا سکتا ہوں تو وہ وہ ایک اور طریقہ ہے لیکن ہم یہ کریں گے جیسے کہ آپ مثالوں میں دیکھ چکے ہیں کہ if A less than B go to E dot true یا ایل ٹرو یا something otherwise go to something else یا کوئی اور لیبل دے دیں گے تو یہ وہ فلو آف کنٹرول میتھڈ ہے مثالوں کے ذریعے اب یہ بات بلکہ مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں اور ابھی تھوڑی سی اور ہم ڈیٹیل مثال کر لیں گے تو باٹم لائن یہ کہ ہم یہ جو ہمارے تھری ایڈریس کوڈ والی اسکیم میں اف اسٹیٹمنٹ ہم نے ایک بنائی ہے کنڈیشنل جمپ کے لیے کہ ایک بولین ایکسپریشن لو اگر وہ ٹرو ہے تو اس لیول پہ چلے جاؤ ادروائز کسی اور لیول پہ چلے جاؤ یہ اسکیم ہم استعمال کریں گے اب جلدی سے یہ دیکھ لیجئے اس میں اب کوئی خاص ایسی بات نہیں جو کہ بہت زیادہ ڈیٹیل اس کے لیے درکار ہے سمجھنے کے لیے بھی اور دیکھنے کے لیے بھی کہ یہ گرامر کے میں اب رولس لیتا ہوں ایکسپریشن گرامر جس میں بولین ایکسپریشنز ہیں E can be written as I D one relational of I D two اس کے لیے جو کوڈ میں نے جنریٹ کرنا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ای ڈاٹ کوڈ جو ہوگا وہ سمپلی ہوگا کہ یہ اسٹرنگ جنریٹ کرو اف یعنی کہ لٹرلی آئی ایف اس کے بعد آئی ڈی ون یعنی کہ وہ جو ایکچوئل آئی ڈی ہے اے بی سی ڈی یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لک اپ آئی ڈی کرو سمبل ٹیبل سے اس کی ایکچوئل جو ویلیو ہے یعنی کہ اے بی سی ڈی یا ویریبل نیم جو ہے وہ یہاں پہ لگاؤ پھر ریلیشنل آپ لگاؤ یا وہ تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ if A less than B go to E dot true اب یہ ای ڈاٹ ٹرو کیا ہوگا یہ ایک لحاظ سے دیکھیں اب ایک انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹ ہے کیونکہ دیکھیں اب ای e جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے میں ای ڈاٹ کوڈ کو تو سنتھسائز کر رہا ہوں لیکن اس کے سنتھس میں دیکھیے ای ڈاٹ ٹرو کو میں ریفر کر رہا ہوں اور یہ ای ڈاٹ ٹرو جو ہے یہ تو ای e کا ایٹریبیوٹ ہے یعنی کہ یہ ایک انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹ ہے اور اس کو میں پھر کنکیٹنیٹ کروں گا جو گو ٹو ای فالس ہے اور یہ وہی اسٹیٹمنٹ اب وہ دو لائنوں والی جنریٹ کرے گی کہ if some I D let's say greater or equal to some I D go to E dot true جو بھی اب ای ڈاٹ ٹرو کی ویلو ہوگی یہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے یہ تو جب یہ چیز ساری چلے گی تو تب ہمیں پتہ چلے گا ورنہ go to E dot false تو اب یہ دیکھیے یہ جو ای e کا کوڈ ہے یہ وہی ای e کوڈ ہے جو کہ آپ کو دین ایلس میں وائل میں نظر آیا تھا اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ وہ جو ای ڈاٹ ٹرو اور ای ڈاٹ فالس لیبلس ہم جنریٹ کر رہے ہیں ان پہ جو کنٹرول آئے گا وہ اس ای ڈاٹ کوڈ کی یہ کنڈیشنل اور انکنڈیشنل گو ٹو کی وجہ سے آئے گا تو یہاں سے اب وہ ایک لحاظ سے وہ کاروائی شروع ہو رہی ہے کہ وہ سارے لیبلنگ کی وہ گو ٹو والا معاملہ یہ جو سارے بولین ایکسپریشنز ہیں یہ ایونچولی یہ کنٹرول اسٹرکچرس کو کیسے چلاتے ہیں کوڈ کو آپ کیسے اسکپ کر جاتے ہیں یا کچھ چلا کے پھر فردر ایس ٹو کو اسکپ کر کے ایس ڈاٹ نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں تو اب بکیا گرامر سمبلس جو ہماری گرامر رولس ہیں ان کو دیکھ لیجیے اگر ای ڈاٹ ٹرو ہے یا ای گوز ٹو ٹرو ہے تو ای ڈاٹ کوڈ جو ہے وہ simply go to E true ہے کیونکہ اس کیس میں تو ایکسپریشن ٹرو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کوئی کنڈیشن چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو ہے ہی ٹرو یعنی کہ وہ لٹرلی ٹرو ہے اسی طرح ای گوز ٹو فالس جو ہے اس میں simply go to E false generate کر دو اگین وہی بات کہ یہ E E dot dot true false جو ہیں یہ انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس ہیں کیونکہ یہ دیکھیے ای e جو ہے یہ گرامر کی کس سائڈ پہ ہے یہ لیفٹ سائڈ پہ ہے رائٹ right پہ یہ ٹرو فالس ہیں ای ایکچولی لیفٹ پہ ہے اب یہاں پہ اب وہ تھوڑی سی کمپاؤنڈنگ والی بات آ گئی کہ اب آپ ایکسپریشنس کو لے کے ایکچولی یہ ارتھمیٹک ایکسپریشنز بھی ہو سکتے ہیں ان کو اور کر رہے ہیں تو دو بولین ایکسپریشنز لیے ان کے درمیان اور لگایا اب یہاں میں آپ سے کہتا چلوں کہ اور کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر دو ایکسپریشنز دونوں ٹرو ہوں گے یا ان میں سے ایک بھی ٹرو ہے تو اور ٹرو ہے اگر دونوں فالس ہیں تو تب سارا ایکسپریشن ٹرو ہے تو اس کی خاطر جو اب جو ٹرانسلیشن ہے وہ ایسے ہے کہ ای ون ٹرو اگر ٹرو ہے تو ای e بھی ٹرو ہے یعنی کہ اگر ایک ان میں سے ٹرو ہو گیا تو پورا ایکسپریشن ٹرو ہو گیا ای ڈاٹ فالس جو ہے یہ ابھی میں نہیں کہتا کہ اگر ای ون فالس ہے تو سارا کچھ فالس ہو گیا نہیں اس کیس میں ایکچولی آپ مجھے ای e ٹو پہ جانا پڑے گا تو اس لیے میں ای ون فالس کے لیے ایک لیبل جنریٹ کروں گا اور اس لیبل پہ میں بعد میں آؤں گا آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے استعمال ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر ای ون فالس ہے تو مجھے پھر ای e ٹو کو چیک کرنا پڑے گا اور ای e ٹو پہ آنے کے لیے مجھے یہ لیبل درکار ہوگا یہ ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہے نیچے اور یہ کہ اگر ای ون ٹرو ہو جاتا تو اس کیس میں بس ٹھیک ہے وہ تو سارا ایکسپریشن ہی ٹرو ہو گیا ایک لحاظ سے آپ شارٹ کٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ای e ون ہی ٹرو ہے تو ای e ٹو کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت نہیں وہ اب آپٹمائزیشن میں یہاں پہ نہیں کرا کتاب میں دا وے اس کا ایک ریفرنس ہے کہ یہ وہ شارٹ سرکٹ والی بات ہے یہ شارٹ کٹ کوڈ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ای ون ٹرو ہے تو پھر ای ٹو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہاں باقی اگر میں ای e ٹو کو ایویلویٹ نہ کروں تو ایکچولی میری تھوڑی سی انسٹرکشنز میں بچت ہو جائے گی کیونکہ مجھے وہ چار پانچ یا جو بھی ای e ٹو کی انسٹرکشنز ہیں وہ تو ایکسیکیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو چونکہ اب ای ون ٹرو ہے تو اس کا مطلب ہے پورا ایکسپریشن ٹرو ہو گیا اب جہاں تک ای فالس کی بات تھی وہ میں آپ کی انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ وہ ایکچولی یہاں پہ استعمال ہوگا اور وہ دیکھیے اب بعد میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ای ٹو ڈاٹ کوڈ کے پہلے یہ لیبل لگے گا یعنی کہ اگر ای ون فالس ہے تو یہاں پہ ہم آئیں گے یہ گو ٹو بعد میں ایک آئے گی جو کہ اس کو چیک کرے گی اور وہ گو ٹو اب یہ ای e ون اور ای e ٹو جب پورا پارس ہوگا تو اس کے ای e ون کے سینٹیکس ڈائریکٹڈ میں جو کنٹرول ہوگا وہ ادھر آئے گا جو کہ ایکچولی ای ون کے فالس ہونے پہ تو یاد ہے اگر وہ ٹرو ہوگا تو وہ ایف کا ہی گو ٹو کہیں لے جائے گا لیکن اس کے بعد وہ انکنڈیشنل گو ٹو جو ہے وہ ای ون فالس لیول پہ لے کے آئے گا جو کہ ای ٹو کا اسٹارٹ ہوگا اس کے بعد ای ٹو ڈاٹ ٹرو جو ہے اگر ای ٹو ٹرو ہے تو تب بھی پورا ایکسپریشن ٹرو ہے اور دوسری یہ بات کہ اگر اگر ای e ٹو بھی فالس ہے تو پھر پورا ایکسپریشن ای ڈاٹ فالس ہے دیکھیے اس کو میں انہیریٹ کروں کہ وہ بھی سارا فالس ہو گیا اور جہاں تک ای ڈاٹ کوڈ کا تعلق ہے وہ کیا ہوگا کہ ای e ون کا کوڈ جو بھی وہ بنتا ہے ابھی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں آئی ڈی ریلیشنل آف والا اس کے بعد ایک لیبل جنریٹ کرو اور وہ لیبل کے بعد دیکھیے کیا آ رہا ہے ای ٹو ڈاٹ کوڈ یعنی کہ اگر ای e ون کا کوڈ ایکسیکیوٹ ہو گیا اور لیٹ سے کہ وہ فالس ہے تو پھر آپ کو ٹو e کے کوڈ پہ آنا ہے ورنہ ایکچولی آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں کو دیکھ لیجئے یہاں پہ آپ آپ سمجھ گئے ہوں کہ کاروائی کیا ہے کہ اگر ون e فالس ہے تو پھر یہ سارا فالس ہو گیا اگر ای ون ٹرو ہے تو اب سارا ٹرو نہیں ہے آپ کو اب ای e ٹو کو بھی ایویلویٹ کرنا ہے E one and E two اگر دونوں ٹرو ہوں تو اس کیس میں یہ پورا ایکسپریشن ٹرو ہے اس کی بنا پہ آپ دیکھیے کوڈ کس طرح بنے گا کہ ای ون ٹرو کو میں نے ایک نیا لیبل دیا ای ون فالس جو ہے اس کے اندر ای ڈاٹ فالس میں نے انہیریٹ کیا ٹرو e, ٹرو e کے اندر بھی میں نے ای e ٹرو کو انہیریٹ کیا اور ای ٹو فالس کے اندر میں نے ای فالس کو انہیریٹ کیا لیکن جو کاروائی اب یہ ہے کہ جو ای ون کا کوڈ ہے اگر اس کے اندر ٹرو کاروائی ہو گئی یعنی کہ ای ون ٹرو ہے تو وہ ایکچولی جمپ کر کے E one dot true level پہ آئے گا اور وہ لیول دیکھیے کہاں پہ ہے ای ٹو ڈاٹ کوڈ کے شروع میں تو کاروائی یہ کہ اگر ای ون ٹرو ہے تو پھر ای e ٹو کو بھی آ کے ایویلویٹ کرو لیکن اگر ای e ون ہی فالس ہو گیا تو پھر ٹوٹلی ای فالس ہے تو بعد میں ایکچولی پھر وہی بات کی یہ انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹ ہے کہ اگر ای ون فالس ہے تو جو بھی اس کا ایگزٹ ہے وہی ای ڈاٹ فالس یا ای ڈاٹ فالس کا جو ایگزٹ ہے یا لیبل ہے وہ یہاں پہ ہم لگا لیں گے یعنی کہ ای e ون پہ آپ سیدھی چھلانگ مارو یہ ای e ٹو اور اس کے بعد جو کچھ ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بقیہ کوڈ دیکھ لیجئے یہ ای ٹرو لیول جو ابھی میں نے اوپر نیو لیول سے کیا تھا وہ یہاں پہ استعمال ہوا اور ای ڈاٹ کوڈ جو ہے وہ اب یہاں پہ آئے گا جو کہ ایویلویٹ ہوگا اب یہاں پہ بھی آپ کو یہی کاروائی بار بار نظر آ رہی ہے کہ ہم یہ جو کانسٹرکٹس ہوتے ہیں ان کے ایویلویشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ اور والی بات تھی کہ اگر اس کا ایک حصہ ٹرو ہے تو ہم اب ای e ٹو کو ایویلویٹ بے شک نہ کریں ادھر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہم سیدھا اس کے ٹرو پہ جا سکتے ہیں یا ای ڈاٹ ٹرو جو ہے اس کو ہم انہیریٹ کر کے کہ جہاں پہ بھی وہ اس کا ٹرو بنتا ہے یاد ہے وہ ای ڈاٹ ٹرو جو وہ کہاں لگتا تھا وہ اس بلاک آف اسٹیٹمنٹ وہ جو ایس ون تھی اس کے ساتھ لگتا تھا اور یہاں پہ اب وہ لیبل جو ہے وہ جنریٹ کر کے یا ایکچولی یہاں پہ ہم وہ انہیریٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہ جو گو ٹو اسٹیٹمنٹ ہے if A less than B والی اس کے بعد وہ اور والی بات آتی ہے لیکن وہ جو کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے اس میں جو گو ٹو ای ٹرو ہے وہ ہمیں اب مل جائے تو یہ بولین ایکسپریشن ایکچولی وہ اف کنڈیشنل یا ان کنڈیشنل جنریٹ کر رہا ہے اور وہ جو ای ڈاٹ ٹرو اور ای ڈاٹ فالس ہیں وہ ایکچولی کنٹرول اسٹرکچر میں سے ہمیں ملیں گے وہ جو وائل اور اف دین ایلس والی بات تھی تو جہاں تک کاروائی کا تعلق ہے ٹھیک ہے یہ باتیں کچھ ایسے لگتا ہے کہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس طرح کنٹرول ادھر کرو اس چیز کو ایویلیٹ کرو اس کو نہ کرو اینڈ ہے تو دونوں کو کرو لیکن یہ چیز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سمپلی بولین ایکسپریشن کے اندر جو کنٹرول سلو ہے وہ جب تک آپ کو کچھ اور ایٹریبیوٹس وہ ای ڈاٹ ٹرو ان کا نہ پتا چلے تو آپ اس طرح کہہ نہیں سکتے ہاں مجھے ایگزیکٹلی exactly پتا ہے کہ کہاں پہ جانا ہے تو اس چیز کو ذرا ذہن میں ضرور رکھیے گا فی الحال ٹھیک ہے ہم یہ اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ جو انہیریٹنس والی بات ہے نا کہ کچھ ایٹریبیوٹس انہیریٹ ہو رہے ہیں کچھ سنتھسائز ہو رہے ہیں ان کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اس کی بنا پہ ہم نے جو ایونچولی اسکیم امپلیمنٹ کرنی ہے بیک پیچنگ والی وہ اس اس کی کا جواز ایکچولی اب بنتا جا رہا ہے تو آئیے اب یہ جو گرامر کے بقیہ یہ جو ایکسپریشن گرامر تھے اس کے بقیہ جو پروڈکشن ان کو بھی ہم دیکھ لیں ان کے حوالے سے یہ جو ہمیں سنٹیکس جنریٹ کرنی ہے E goes to not E یہ سمپل نگیشن ہے اس میں یہ دیکھیے نگیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ای ون ڈاٹ ٹرو جو ہے وہ ای ڈاٹ فالس پہ چلے جائے گی یعنی کہ وہ نگیٹ ہو جائے گی جو اس کا ٹرو ایگزٹ تھا وہ ایکچولی فالس پہ چلا جائے گا اور جو فالس ایگزٹ تھا وہ ٹرو پہ چلا جائے گا اور ای e ون کا کوڈ جو ہے وہ سمپلی ای e کا کوڈ بنے گا کیونکہ یہاں پہ آپ of course right hand side پہ صرف ایک ہی ایکسپریشن ہے اسی طرح یہ جو پرنتھسیز والی بات ہے یہ سمپلی ایز ایف کہ آپ پرنتھس کو اگنور کر دیں جو ای e ٹرو کا ایگزٹ ہے یا ای ٹرو لیول انہیریٹیڈ ہے وہ آپ ای ون میں ڈال دیں یعنی کہ گو ٹو جو بھی ای ٹرو کا لیبل وہ وائل یا ایف بنائے گی وہ آپ یہاں پہ لے کے اس کو اس میں لگا دیں گے ان اے سینس جیسے پیچ کر دیں گے کہ وہ ایف اے لیس دین بی کو ای ڈاٹ ٹرو پہ بھیج دو اور ای ای ون ٹرو دیکھیے کہاں سے ملا ای ڈاٹ ٹرو سے یہ وہ وائل والی بات اسی طرح ای ون فالس جو ہے وہ ای e فالس سے آپ انہیرٹ کر رہے ہیں اور E one E dot code جو ہے وہ of course E one dot code ہے اب یہاں پہ اب میرا خیال ہے بہتر ہے کہ ہم یہ مثال کریں اور مثال ایسے کہ میں اب اب وہ پوری if then else اسٹیٹمنٹ نہیں آپ کو دکھا رہا اب یاد رہے وہ والا معاملہ کہ if then else کو ہم نے اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے کس کو اسکپ کرنا ہے کس کو کیا کرنا ہے وہ ہم کر چکے ہیں اس میں جو چیز رہ گئی تھی کہ وہ جو ای e کوڈ ہے اس میں وہ جو گو ٹوز اور بقیہ چیزیں ہیں وہ کیا ہوں گی اور دوسری یہ بات کہ یہ ایکسپریشنس جو ہیں اگر کمپاؤنڈ ہیں یعنی کہ اور اینڈ اور پرنتھسیز یہ ساری بیچ میں چیزیں آ گئی ہیں تو اس کو ہم تھری ایڈریس کوڈ کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ میں نہیں لکھ سکتے ہیں شورلی اسمبلی میں بھی ایسا نہیں ہوتا اسمبلی میں بھی آپ اس چیز کو پیس میل میں کرتے ہیں اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ یہ جو اینڈ ہے اس کی پریسیڈنس زیادہ ہوگی اور جو ہے وہ بعد میں ہوگی تو یہاں پہ بھی وہ پریسیڈنس والا معاملہ جو ہے وہ لاگو ہوگا ہاں میں اگر چاہوں تو اس کے اندر میں پرنتھسیز ڈال کے ایکسپلسٹلی یہ انڈیکیٹ کر سکتا ہوں کہ اور پہلے ہوگا یا اینڈ پہلے ہوگا یا کون سی چیز آپس میں اینڈ اور ہو رہی ہے پھر اینی ویز آپ کے سامنے اب یہ ایک کمپاؤنڈ ایکسپریشن ہے بولین ایکسپریشن ہے میں ای کو کبھی کبھی e وہ انہریڈ ایٹریبیوٹ فرض کریں یہ ہیں میں ان کو ایک قسم کا سمبولک نام دے رہا ہوں L true and L false اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جب مجھے ان کی ایکچوئل ویلیو پتا چلے گی یہ میں بعد میں لگا دوں گا اور ایکچولی یہ جو اسکیم ہے کہ یہ ابھی ان کو چھوڑو بعد میں دیکھی جائے گی یہی ہم بعد میں کاروائی کریں گے اور اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی لیکن فی الحال یہ کہ وہ جو inherited attribute E dot true اور ای ڈاٹ فالس تھے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی لیٹ سے ایک سمبولک ویلو ہے ایل ٹرو اور ایل فالس اب یہاں پہ دیکھیے کہ میں نے اس کا تھری ایڈریس کوڈ جو ہے وہ ایکسپلسٹلی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اے لیس دین بی جو ہے اگر یہ ٹرو ہے تو اور کے حوالے سے اور کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ C less than D and E less than F جو ہے اس کے کو ایک لحاظ سے ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ جب اے لیس دین بی ٹرو ہو گیا تو باقی اور کی جو کنڈیشن ہے دوسرا ایکسپریشن اس کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہ کہ اگر اے لیس دین بی فالس ہے تو پھر آپ کو یہ جو اور کی دوسری کنڈیشن ہے اس کو ایویلویٹ کرنا پڑے گا لیکن یہ جو دوسری کنڈیشن ہے یہ خود کمپاؤنڈ ہے اب اس کو اگر ٹرو آپ نے کہنا کہ یہ ساری ٹرو ہوگی تو اس کیس میں C less than D and E less than F یہ دونوں جب ٹرو ہوں گے تو پھر یہ اینڈ ٹرو ہوگی لیکن پھر وہی بات کہ کمپاؤنڈ ہے تو اس کو ہم پیس میل ایٹ اے ٹائم کریں گے تو اس میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پارسنگ کے حوالے سے کس طرح باٹم آپ اگر پارس کریں تو یہ اینڈ پہلے ہوگا اور بعد میں ہوگا اسی طرح وائل لوپ کو اگر آپ لیں تو اس کے اندر یہ کنڈیشن میں نے ڈالی ہے اور یہ ایف جو اسٹیٹمنٹ آپ نے پہلے دیکھی تھی ایف سی لیس دین ڈی دین اور پھر ایل اسٹیٹمنٹ تھی اس کو اگر میں یہ تھری ایڈریس کوڈ میں اب میں اس کو ایکچولی جنریٹ اس طرح نہیں کرا کہ ایک ایک اس کی جو اسٹیٹمنٹ وہ کیسے ایکسیکیوٹ ہوگی ہم نے جو مثال کرنی ہے وہ ایکچولی ایک ڈفرینٹ ذرا سی ہے اس میں وہ بیک پیچنگ والی بات بھی آ رہی ہے تو اس لیے یہاں پہ میں مثال کو اس تفصیل سے نہیں پیش کر رہا جو کہ ہم بعد میں کریں گے اور وجہ یہ کہ وہ ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے اور دوسرا یہ کہ ایکچولی یہ مثال اگر آپ کے سامنے میں اس طرح فار ایگزامپل پیش کروں کہ یہ وائل لوپ جو ہے اس کو اگر میں یہ تھری ایڈریس کوڈ میں ٹرانسلیٹ کروں اور میں کہوں کہ ٹھیک ہے وہ سارے میرے وہ جو ایڈ ہاک اسکیم یا میری وہ جو سنٹیکس ڈائریکٹری اسٹیٹمنٹس تھی انہوں نے اپنی جب کاروائی کی تو ایکچولی اس میں سے یہ چیز باہر آئے گی اور یہ اب اگر آپ پڑھیں تو ایک لحاظ سے کہ بھائی میں نے کرنا کیا ہے تو کرنے کے لیے میرے خیال میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھ کے آپ کو شاید سمجھ نہیں آئے گی ذرا لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیے جو باکس میں میں نے وائل اسٹیٹمنٹ کو دہرایا ہے یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ as long as A is less than B یہ جو اس کی باڈی ہے اس کو ایکسیکیوٹ کرو باڈی کیا ہے کہ as long of C is less than D تو ایکس کو وائی پلس زی اسائن کر دو ادروائز ایکس کو وائی مائنس زی اسائن کر دو اب یہ ذہن میں رکھ کے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ذرا اس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ گو ٹوز اور if اور اس طرح کی جو چیزیں ان کو دیکھیے کہ اف اے از لیس دین بی یعنی کہ وہ ٹرو ہے تو اس کا مطلب ہے وائل لوپ چلانا ہے تو یہ گو ٹو ایل ٹو آ رہا ہے اور ایل ٹو پہ دیکھیے وہ آپ کو کہاں لا رہا ہے اف سی لیس دین ڈی جو ہے کنڈیشن اس پہ یعنی کہ آپ وہ اف اسٹیٹمنٹ کو ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں اب اف سی از لیس دین ڈی تو گو ٹو ایل تھری جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے T one equal Y plus Z اور X is equal T one اور یہ اس طرح کہ میں نے اس کو ایک ٹیمپرری میں پہلے ایڈیشن آپریٹر اور اس کے بعد ایک اسائنمنٹ آپریٹر سے کیا ہے اور اس کے بعد گو ٹو ایل ون اب یہ دیکھیے ایل ون کیا ہے ایل ون جو ہے یہ بالکل شروع میں ہے وائل کی کنڈیشن کا لیول تو بات صحیح ہے نا کہ اگر وہ ایف کا پارٹ ہو یا ایلس ایکسیکیوٹ ہو تو اس کے بعد واپس جو ہے یہ وائل کی کنڈیشن کو ری ایویلویٹ کرنا ہے اب اگر فرسٹ کریے فالس ہو جاتی ہے تو دیکھیے اس کے بعد ہے گو ٹو ایل نیکسٹ اور ایل نیکسٹ دیکھیں یہ ساری جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو اسکپ کر کے بالکل باٹم پہ یہ نو آپ جو ہے یہاں پہ آ رہی ہے یعنی کہ یہ جو ایلس ہے اس کو ٹوٹلی اسکپ کر دیا اب یہی بات کہ یہ ٹرانسلیشن دے کے آپ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ جو ہائی لیول کانسٹرکٹ تھا وائل ایلس والا اس کو اگر مجھے سمپلی یہ اسمبلی لینگویج کہہ لیں اس میں کرنا پڑتا جس میں میرے پاس کنڈیشنلس ہیں جس میں میرے پاس گو ٹوز ہیں برانچز ہیں اور سمپل پھر اسٹیٹمنٹس ہیں لوڈ اسٹور وغیرہ اور ارتھمیٹک آپریٹرس ہیں تو اگر میں نے اس طرح کرنا ہے تو پھر میں کیسے کروں گا تو پھر واقعی یہ لگ رہا ہے کہ یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو اسمبلی لینگویج یا سوڈو اسمبلی لینگویج جنریٹ ہوئی ہے یہ واقعی وہی کام کر رہی ہے جو کہ میرا یہ جو ہائی لیول کوڈ یا یہ جو چھوٹا سا کوڈ کا حصہ ہے وائل لوپ جو میں نے پریزنٹ کیا ہے وہ واقعی یہاں پہ بھی وہی کاروائی ہو رہی ہے اچھا خیر یہ مثال آپ کے سامنے آ گئی اتنی ڈیٹیل میں میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کی لیکن اس کی جو جسٹ ہے یعنی کہ ہم کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں وہ اب کچھ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہائی لیول کانسٹرکٹس ہیں اس کے اندر چیزیں کمپاؤنڈ ہو جاتی ہیں اسٹیٹمنٹ کے اندر اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اس کے اس کو فردر ایکسپینڈ تو اور اسٹیٹمنٹ اور اگر میں وہ کرلی بریسز ڈالنی شروع کر دوں یا بگن اینڈ ڈالنا شروع کر دوں تو ایکچولی میرے پاس کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں کمپاؤنڈ ریتھمیٹک ایکسپریشنس ہیں کمپاؤنڈ بولین ایکسپریشنس ہیں ان ساری چیزوں کو ان ریول کر کے میں نے تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ بنائیں جو کہ one item at a time piecemeal at a time کسی خاص آرڈر میں کر رہی ہیں اور جب بھی میں نے کسی چیز کو اسکپ کرنا ہوتا ہے تو یا تو میں کوئی کنڈیشنل جمپ لگا دیتا ہوں یا میں انکنڈیشنل لگا دیتا ہوں اور یہ جمپس جو ہے کبھی اوپر کبھی نیچے تو یہاں سے شاید یہ وہ جو لو لیول بات ہے وہ بھی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور آپ ذرا یہ سوچئے کہ ایک زمانہ تھا بلکہ اب بھی شاید لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اگر آپ فورٹین سکسٹی سکس میں پروگرامنگ کریں جس میں ایلس نہیں ہے اس میں وائل نہیں ہے اس میں ڈو لوپس ہیں لیکن وائل ٹائپ چیز نہیں ہے جس میں بولین ایکسپریشن ہو اس میں آپ کو بالکل ایسے ہی کرنا پڑتا تھا ایک لحاظ سے یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ میں آپ کو کوڈ دکھا رہا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فورٹین سکسٹی سکس کوڈ ہے مطلب یہ بھی زمانہ رہا ہے اور مجھے پرسنل اس میں تجربہ ہے کہ مجھے بھی ایسا کوڈ لکھنا پڑا تھا جس کے اندر کوئی افتنلس نہیں وہاں پہ یہ سارا گوٹوز اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بالکل اسپگیڈی کوڈ بن گیا ہے کیونکہ یہ جو گوٹوز تھی بات کا کو دیکھ کے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے خیر لکیلی وہ زمانہ اب شاید اب پیچھے رہ گیا اب آپ کو ایسی چیزوں سے واسطہ نہ پڑے گا لیکن چانسز ہیں کہ کبھی شاید آپ کو کوئی پرانا فورٹ اینڈ کوڈ جو ہے اس کو دیکھ کے یہ کاروائی کرنی پڑے گی یہ کر کیا رہا ہے خیر اب ذرا آئیے کہ یہ کوڈ جو ہے جو سنٹیکس ڈائریکٹڈ کوڈ ہے اس کو ہم نے پارسر میں ڈالنا ہے آپ کو یاد ہے کہ کس طرح ٹاپ ڈاؤن پارسر یا باٹم اپ پارسر کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ جب بھی لیٹ سے وہ کوئی گرامر رول اپلائی کرتا ہے یا لیفٹ سے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جاتا ہے اگر وہ ٹاپ ڈاؤن ہے اور اگر باٹم اپ ہے تو رائٹ ہینڈ سائڈ کے سارے سمبلس لے کے ان کو ریڈیوس کر کے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے کے سمبل سے ریپلیس کر دیتا ہے تو جب یہ ریڈکشن ہوتی ہے تو اس وقت ہم نے کہا تھا for example bottom of parser کے حوالے سے کہ ہم اپنا یہ کوڈ جو ہے اس کو ایکسیکیوٹ کروا لیں گے لیکن اب معاملہ یہاں پہ وہی جو پہلے تھا کہ اگر آپ باٹم آف ٹری بنا رہے ہیں اور ایٹریبیوس انہیریٹ کرنے ہیں تو اب مسئلہ ہے کہ وہ تو ابھی نوٹ بنے ہی نہیں ہے مطلب آپ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں اوپر والے نوٹ تو بنے ہی نہیں ہے اگر آپ ٹاپ ڈاؤن کر رہے ہیں تو ادھر آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو نیچے سے ایٹریبیوز چاہیے لیکن نچلے نوٹ تو بنے ہی نہیں ہے یعنی کہ ٹاپ ڈاؤن میں سنتھسائز نوڈس کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اب پھر وہی بات کہ بے شک میں یہ کنٹرول اسٹرکچر کے لیے سارا کوڈ سنٹیکس ڈائریکٹڈ کوڈ لکھ دوں یہ میں اس کو ایویلویٹ کیسے کروں گا پارسنگ کے حوالے سے کیونکہ دیکھیے پارسر کے ساتھ میں یہ لگا رہا ہوں یہ نہیں کہ اس کو میں ایز اے سیپریٹ ایکٹیویٹی میں نے پارسر کے اندر جا کے اس سے یہ ایکسٹرا کام کروا کروا لیا ہے کہ تم جیسے باٹم اپ پارسر تھا کہ جب بھی ریڈیوس کرو تو یہ یہ کوڈ ایکسیکیوٹ کر دینا ٹاپ ڈاؤن کے کیس میں بھی یہی تھا کہ جب بھی تم ایکسپینڈ کرو تو ساتھ یہ بھی کر دینا تو اب وہی پھر مسئلہ کہ یہ انہیریٹیڈ اور سنتھسائز کا کیا کریں تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پہلے پورا ٹری بنا لیں ٹھیک ہے اس میں جو چیزیں مسنگ ہیں ان کو ویسے چھوڑ دیں اور پھر ایک دوسرے پاس میں جا کے وہ انفارمیشن فل کریں جب آپ کے نچلے نوٹ بن گئے یا اگر آپ باٹم اپ پارسنگ کر رہے ہیں تو جو سنتھسائز ایٹریبیوٹس ہیں وہ تو آپ کو مل جائیں گے لیکن جو انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس ہیں وہ ابھی ان اے وے اب ڈیفر کر دیں ٹری بنا لیں پورا روٹ تک پہنچ جائیں اور آپ پھر اوپر سے نیچے آ کے وہ جو مسنگ انفارمیشن تھی اب اس کو فل کریں تو ایک لحاظ سے یہ لگتا ہے کہ یہ ٹو پاس ایکٹیویٹی بن رہی ہے کیونکہ جو ہم نے ابھی تک سینٹیکس ڈائریکٹڈ اسکیم بنائی ہے اس میں انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس بھی ہیں سینتھسائز ایٹریبیوٹس بھی ہیں تو کیا ٹو پاس سے ہی ہم کاروائی کریں گے کیا یہ ون پاس سے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی آئیے اب اس پہ ڈسکشن کر کے پھر جو ہم نے کاروائی کرنی ہے وہ جو اسکیم ہے وہ ایکچولی ہوگی ون پاس ہی لیکن اس میں ہمیں تھوڑا سا پھر یہ جو ایکسٹرا کام ہے بک کیپنگ کا یہ کرنا پڑے گا اور اس کی وجہ بھی ابھی آپ کے سامنے ایکچولی آ چکی ہے لیکن اب تھوڑی سی ہم اس کی فارمل ڈسکشن کر کے پھر وہ اسکیم ہم ڈیولپ کرتے ہیں سنٹیکس ڈائریکٹر جو کہ ہم خود بھی امپلیمنٹ کریں گے اور وہ ٹپکلی باٹم اپ پارسز میں یہ استعمال کی جاتی ہے the easiest way to implement syntax direct definition is to to use یہ ابھی جو میں نے ارض کیا کہ construct syntax tree for the input یعنی کہ آپ پارس کر کے وہ پورا سینٹیکس ٹری بنا لو اور اس کے بعد walk the tree in depth فور سوڈ یعنی کہ ٹاپ سے شروع ہو اور ڈیپ چلتے جاؤ اور یہاں پہ وہ جو انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس ہیں ان کو بے شک آپ اس میں لگاتے جاؤ یا اگر آپ نے سنتھسائز ایٹریبیوٹس چھوڑ دیے تھے تو آپ ان کو فل کر دو یعنی کہ ٹو پاسز میں لگ رہا ہے کہ پورا ٹری بنانا پڑے گا اور اس کے بعد ٹری کو اوپر نیچے جیسے بھی اب آپ نے اس کو ٹریورس کرنا ہے بے شک آپ کر لیں the problem in generating three address code in one pass اب دیکھیے یہ میں نے لفظ پرابلم استعمال کیا تو یہ نہ سمجھیے کہ تھری ایڈریس کوڈ میں کوئی پرابلم ہے یا اس کے جنریٹ کرنے میں پرابلم ہے پرابلم یا ایک لحاظ سے پرابلم نہیں اس کے لیے مناسب میں ہمیں لفظ ہے دقت کہہ سکتے ہیں کہ the problem in generating three address code in one pass is that we may not know the labels that control must go to when we generate jump statements اب یہ کیا بات ہوئی یاد ہے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ذرا اس پہ نظر رکھیں یہ ای ڈاٹ ٹرو اور e یہ سارے ایٹریبیوٹس ہیں تو اگر ہم انہیریٹینس یا باٹم اپ کر رہے ہیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں وہی بات دہرا رہا ہوں کہ جب آپ یہ کنٹرول اسٹرکچر کے لیے یہ لیبل جنریٹ کریں گے تو بعض کا تبھی آپ کو یہ لیبل کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جانا کہاں پہ ہے تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں لیکن اب اب یہ تو نہیں نا کہ کوڈ میں آپ اس لیول کو بھول جائیں پھر تو وہ کنٹرول اسٹرکچر کام ہی نہیں کرے گا تو ایک لحاظ سے جو اس فکرے کا جو مفہوم یہ بن رہا ہے یا یہ کہہ لے کہ خواہش ایک ظاہر ہو رہی ہے کہ ہم ایک پاس میں یہ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ کوڈ جنریٹ ایک پاس میں کرنا چاہتے ہیں اور کسی طرح یہ جو لیبل نہ پتہ ہونے والا مسئلہ ہے اس کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں اب ون پاس کیوں کرنا چاہتے ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ فائدہ بڑا ہے کیونکہ دیکھیں ہم باٹم آف پارسنگ جب کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ٹری ہم بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں لیکن ہم امپلسٹلی وہ ٹری بناتے تھے ہم فزیکلی وہ ٹری نہیں بناتے آپ ٹھیک ہے اگر آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ٹری دو اے ایس ٹی دو تو ٹھیک ہے آپ بنا کے دیں لیکن میں اب اس کاروائی کے لیے کہ میں نے کوڈ جنریٹ کرنا ہے شاید میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہ ٹری نہ بناؤں اور ایک ہی پاس میں یعنی کہ باٹم آف پارسنگ کرتے ہوئے میں وہ کوڈ جنریٹ کر دوں اس کے لیے کیا کریں اس کے لیے کیا however by using a technique we can generate code pass اب یہ ٹیکنیک آپ کو لگے گی کہ ایکچولی ایسی کوئی الگریدمک ٹیکنیک نہیں ہے یہ ایک لحاظ سے وہ بک کیپنگ والی بات ہے جو میں انفارملی کہتا چلا آیا ہوں کہ جہاں بھی مسنگ انفارمیشن ہے نا اس کو ان اے سینس مسنگ رہنے دو لیکن یاد رکھ لو کہ کیا چیز ہم ابھی ڈفر کر رہے ہیں ہم بیک پیچ کریں گے یعنی کہ ہم ساری کاروائی کر لیں گے اور پھر واپس آ کے اس کو پیچ کر دیں گے یعنی کہ وہ جو چیزیں ہم چھوڑ گئے تھے اب واپس آ کے اس کو پیچ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سینٹیکس ڈائریکٹڈ اسکیم ہی اس بیک پیچنگ کو بھی چلائے گی یعنی کہ لگے ہاتھوں ون پیس بھی ہو گیا ہم باٹم آف پارسنگ بھی سے کر پائیں گے اور ہمارا کوڈ بھی جنریٹ ہوگا جس میں ایکچولی یہ لیبل جو ہیں ایونچولی سب ریزالو ہو چکے ہوں گے بس یہ ہے کہ ہمیں یہ تھوڑی سی بیک پیچنگ کرنی پڑے گی تو ذہن میں یہ بات رکھیے کہ وہ جو انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس ہیں اگر آپ باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے سوچیں کہ وہ جو انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس ہمیں جب درکار ہوں گے ان کو ہم ڈیفر کر دیں گے اور جب ہم وہ نوٹ بنا لیں گے اور اس کی ویلیو مل جائے گی پھر ہم ایز ایف نیچے جا کے وہ جو کوڈ رہ گیا تھا جس میں وہ لیبل ابھی مسنگ تھا یا ہم چھوڑ گئے تھے اس کو ہم بیک پیچ کر دیں گے جس کی بنا پہ اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں بیک پیچنگ اور یہ ایکچولی باٹم اپ پارسنگ میں استعمال ہوتی ہے زیادہ کیونکہ وہاں پہ اس کی ضرورت خاص طور پہ پیش آتی ہے اور جو دوسری بات کہ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں اور یقیناً ہم کر پائیں گے کیونکہ یہ اسکیم بڑی سمپل سی ہے we can generate code in one pass یعنی کہ پارسنگ باٹم اپ کی اور لگے ہو تو ہمارا سارا کوڈ بھی آ گیا which is very nice we will generate the jumps with temporarily left unspecified اب یہ جو بیک پیچنگ ہے اس کے بارے میں ارض کیا تھا کہ یہ بھی ہم سنٹیکس ڈائریکٹڈ اسکیم کے ذریعے ہی کریں گے یعنی کہ اسی کوڈ سنپٹ میں جو کہ ہم پارسر یا جو ہماری جو پروڈکشن ہیں اس کے ساتھ ہم یہ لگاتے جاتے ہیں وہ یہ بیک پیچنگ بھی کرے گا لیکن جیسے کہ میں نے ارض کیا کہ یہ جو انفارمیشن ہم چھوڑتے جائیں گے کہ بھئی اس کو بعد میں ہم آ کے ٹھیک کریں گے اس کوڈروپل کو یا اسٹیٹمنٹ کو اس کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں لسٹ بنانی ہے اور یہ سمپل لنک لسٹ بھی ہو سکتی ہے یا کوئی سا لسٹ اسٹرکچر آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ لسٹ اسٹرکچر جب بن جائے گا تو یہ جو لسٹ ہے اس کا لیٹ سے کوئی ہیڈر ہے جیسے لنک لسٹ ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ سوچیں گے ٹھیک ہے میرے پاس ایک لسٹ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہے میں اس سے وہ لسٹ بنوا لوں گا اور اس سے مجھے جو پوائنٹر ملتا ہے یا جو ریفرنس ملتا ہے اس کو میں کہاں اسٹور کروں گا ایک ایٹریبیوٹ بنا کے اب دیکھیے یہ جو ایٹریبیوٹ گرامر والا معاملہ ہے کس طرح بار بار ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ اپنے ہی گرامر سمبلس کے ساتھ ہم اور ایٹریبیوٹس لگاتے جاتے ہیں اب وہ کیوں لگا رہے ہیں اب اب اس کا جواز آپ دیکھتے ہیں تو اب لگے ہاتھوں اب ایک اور ایٹریبیوٹ آ گیا جس میں ہم لنک لسٹ نوٹس ان کے پوائنٹرز وغیرہ وغیرہ ہم اسٹور کریں گے اور پھر اس لنک لسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ سمپل وہ جو کوڈروپلز یا وہ جو تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہم چھوڑ گئے ہیں ان کا ریفرنس ہم یاد رکھ لیں گے اور پھر بیک پیچنگ ہم جا کے کریں گے اور ایک لحاظ سے اب یہ جو کاروائی ہے یہ ایک پروگرامنگ کاروائی نظر آئے گی اس میں آپ کوئی نہ پارسنگ نہ گرامر یا ایسی کوئی اٹامٹا والی باتیں نہیں ہیں بڑی سمپل سی اب پروگرامنگ کی بات ہے تو آپ ذرا ذہن آلموسٹ پروگرامنگ کی طرف لے لے آئیے کیونکہ جو اب اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے آئیں گی آلموسٹ سی یا سی پلس پلس ہیں اور آپ بالکل ان کو ایسے ہی اٹھا کے اپنی یا گرامر میں ڈال سکتے ہیں اور وہاں پہ یہ ایکسیکیوٹ ہوگی اور یہ ساری کاروائی چلے گی اور پھر انشاءاللہ ہم اس کی یہاں پہ بھی مثال کر لیں گے بلکہ آپ کو بھی موقع ملے گا مثالیں کرنے کا تو اب جو کاروائی ہے ایک لحاظ سے میں اب آپ کو کافی لمبی پروگرامنگ کچھ کہہ لیں کوڈ کہہ لیں یا یہ جو سنپٹس ہیں یہ میں دکھاؤں گا اور ایونچولی ذرا لمبی سی ڈسکشن تو نہیں یہ تو اب آپ جیسے کہ اب آپ کو یہ سننا پڑے گا یہ ساری چیز جب آپ دیکھ لیں گے پھر ہم جب مثال کریں گے تو پھر یہ چیز واضح ہوگی کہ یہ بیک پیچنگ کیا ہو رہی ہے اور ایونچولی جب یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر آپ کہیں گے ہاں اب تو مجھے جو مرضی دے دو جتنا مرضی بڑا پروگرام دے دو میرا جو پارسر ہے وہ اس سنٹیکس ڈائریکٹڈ اسکیم کو لے کے بڑے اطمینان سے ون پاس میں سارا تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ کر سکتا ہے اور چونکہ وہ اسمبلی لینگویج کے بالکل قریب ہے تو ایکچولی میں تو اب اسمبلی لینگویج جنریٹ کر سکتا ہوں میں تو وہاں پہنچ گیا اور یقیناً ایسی بات ہے تو اب تھوڑا سا میں آپ سے یہ معذرت تو نہیں میں کروں گا لیکن یہ کہ یہاں سے اب وہ لمبی سی بات میں شروع کروں گا جو کہ جب تک مثال نہیں سامنے آئے گی آپ کو شاید اس کی اہمیت تو نہیں لیکن یہ کہ یہ سارا جو کوڈنگ میں چیزیں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں یہ کیا ہو کیا رہا ہے وہ انشاءاللہ جب مثال ہم کریں گے تو وہاں پہ یہ چیز واضح ہو جائے گی assume that the are put into an array یہ میں آپ کے سامنے مثال پیش کر چکا ہوں پہلے کے جو تھری ایڈریس کوڈ ہے اس کو ہم لگ سے ارے میں ڈال دیتے ہیں اور ارے کا ایک ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کے اندر ایکچولی وہ چار یا پانچ چیزیں ہیں آپرینٹس ہیں آپ کوڈ ہے اور لیول بھی ہے اور لیبلس کے کیس میں میں یہ کہوں گا کہ لیبل جو ہیں دے ول بی انڈسیز ان دا رے یعنی کہ وہ explicit L one L two نہیں ہوگا وہ میں سمپلی کہوں گا کہ گو ٹو اور میں ایک انڈیکس دے دوں گا فائیو اس کا مطلب ہے کہ کوڈروپل نمبر فائیو تو جو بھی شروع سے پانچواں ہے میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اب ایکسیکیوشن جو ہے اس کوڈروپل سے نیکسٹ شروع کرو and to manipulate the list of labels we will use three functions یہ اب ہیں وہ لسٹ مینیپولیشن فنکشنس اب یہ آپ سمجھیں کہ نیچے لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر ہے لیکن لسٹ میں جو چیزیں ڈالنی ہیں کیا ڈالنی ہے کب ڈالنی ہے اور پھر اور جو اس پہ کاروائی کرنی ہے اس کے لیے یہ تین فنکشن ہیں ان میں سب سے پہلے میک لسٹ اور یہ ایسے کہ جیسے کہ میں نے کیا ہے یا دکھایا آپ کے سامنے کہ میک لسٹ فنکشن کا نام ہے اس کو میں ایک آئے بیچتا ہوں جو کہ ایکچولی انڈیکس ہے ایک کوڈ روپل کا یعنی کہ ارے آپ کے پاس کوڈ کی ہے اس میں لیٹ سے نمبر ٹوینٹی میں کہتا ہوں تو اس نے کرنا یہ ہے کہ ایک نیا لسٹ ایک نئی لسٹ بنائے گا جس میں ایک سنگل لوڈ ہوگا جس میں آئی کی ویلیو میں اسٹور کر دوں گا اور وہ نئی لسٹ جو ہے مجھے مل جائے گی اور چونکہ اس کو میں نے سمپلی ایک نمبر بھیجا ہے تو ایکچولی اس نئی لسٹ میں صرف ایک نوڈ ہوگا پھر یہ کہ میرے پاس ایک مرج فنکشن ہے merge P one comma P two یہ یہ کرتی ہے concatenates list pointed to by P one and P two and returns the concatenated list یعنی کہ اگر پی ون ایک لسٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اور پی ٹو ایک لسٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے تو یہ پی ٹو کو ایکچولی پی ون کے بعد میں لگا دے گی لیکن وہ یہ چیز چیک کرے گی یہ آپ بلکہ آپ کے ذمہ یہ بات ہوگی جب آپ اس کو پروگرامیٹ پروگرامیٹکلی کریں گے میں کہ اگر پی ون نل ہے تو صرف پی ٹو ریٹرن کر دے اور اگر پی ٹو نل ہے تو پھر پی ون ریٹرن کر دے اور اگر دونوں ناٹ نل ہیں تو پی ٹو جو ہے وہ پی ون کے آخر میں لگ جائے گی یعنی کہ پی ون پہلے سارے نوٹ جائیں گے اور اس کے بعد پی ٹو اور جو نیا پوائنٹر ہوگا وہ اس کنکیٹنیٹڈ لسٹ کو پوائنٹ کرے گا اور وہ یہ مرج جو ہے وہ ریٹرن کر دے گی تو سمپل لسٹ ہیں تو یہ ہے مرج پہلا جو تھا میک لسٹ تھا اب یہ مرج ہے جو لسٹوں کو مرج کرتا ہے اور جو تیسرا جو اصل میں ہمارے لیے ساری یہ کاروائی کرے گا ہمیں دیکھیں صرف تین فنکشن چاہیے تو ایسی کوئی بات نہیں کہ ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے بیک پیچ بیک پیچ کو ہم دو آرگیومنٹس دیں گے پی کوما اور جو یہاں پہ اس کی ڈسکرپشن ہے کہ it inserts label for each of the goto statement on the list point اب دیکھیے اس لسٹ میں ہم کیا ڈال رہے ہیں لسٹ میں ہم ڈال رہے ہیں indices of three address statements اور یہ وہ کون سی ہوں گے جس میں کہ لیبل والا جو حصہ تھا وہ ہم چھوڑ گئے تھے اور اب آپ دیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ میں دو گوٹوز نہیں ہوتی ہمیشہ ایک گوٹو ہوتی ہے یا وہ کنڈیشنل گوٹو ہے یا وہ انکنڈیشنل ہے تو یعنی کہ کوئی تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ اگر اس میں لیبل مسنگ ہے تو صرف ایک ہے دو نہیں ہے تین نہیں ہے تو اب یہ لسٹ پہ ہم کیا رکھ رہے ہیں یہ جو ہمارے کوڈ ہیں یا یہ کہ ہمارے یہ جو تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہیں ان تمام کو لے کے باری باری کسی آرڈر میں لے لیں یہ نہیں ہے کہ پہلی یہ لیں پھر دوسری نہیں سمپلی یہ کہ وہ لسٹ میں جتنے کوڈ ہیں جن کا انڈیکس جو ہے وہ لسٹ کے نوٹ میں ہوگا ان کو باری باری لو بے شک ان کو پیرل میں لے لو ساروں کو اکٹھا کر لو اگر کر سکتے ہیں لیکن چلیں ایسے صحیح کہ لسٹ کے ایک ایک نوڈ میں جو کوڈروپل کا ایڈریس پڑا ہے اس کوڈروپل میں جاؤ اور اس میں وہ جو گو ٹو کا لیبل چھوڑ گئے تھے ادھر آئے انسرٹ کر دو یعنی کہ وہ تمام جو ہیں تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس میں گو ٹو اب وہ سارے گو ٹو I go to I go to I conditional go to I یا انکنڈیشنل گو ٹو آئے ہو جائیں گے اب یہ کب کریں گے کیسے کریں گے یہ ابھی وہ سینٹیکس ڈائریکٹڈ بات آئے گی لیکن یہ تین فنکشن میک لسٹ مرچ اور بیک پیچ ان سے اب وہ سارا میجک ہوگا جس سے ہم ون پاس میں یہ جو کوڈ جنریشن ہے سینٹیکس ڈائریکٹڈ یہ ہم کر پائیں گے اور جیسے کہ میں نے ارض کیا اب جتنے مرضی کمپلیکس کانسٹرکٹس ہوں ان کو ہم اس طرح ہینڈل کر سکیں گے ون گو میں ون پیس میں we now construct translation scheme suitable for producing quadruples یا quads abbreviation ہے IR for boolean expressions during bottom up parts تو کرنے میں یہ لگا ہوں کہ جس طرح ہم نے جب وہ پہلے سینٹیکس ڈائریکٹڈ اسٹیٹمنٹس کی بات کی تھی کہ ہم فلو آف کنٹرول کیا اور اس کے بعد ہم نے بولین ایکسپریشن بلکہ بالکل شروع میں ہم نے ریتھمیٹک ایکسپریشنس کو کیا تھا اب میں یہ کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا وہ ذرا ری آرڈر کر رہا ہوں کہ ایک لحاظ سے یہ بولین ایکسپریشن جو ہے یہی ہمارے کنٹرول فلو کو چلاتا ہے تو بولین ایکسپریشن جو ہیں ان کے لیے بھی یاد ہے وہ ای ٹرو اور ای فالس والا مسئلہ تھا کہ وہ تو انہیریٹ ہوتی ہیں اور اگر وہ کمپاؤنڈ ہو جائے تو پھر وہ انہیریٹنس چلتی جاتی ہے کہ اگر اور ہے تو ای ون کو ایویلویٹ کرو بکیا کو چھوڑ دو اگر اینڈ ہے تو ای ون کو بھی کرو اور ای ٹو کو بھی کرو اور ان ای ای ون ٹو کے دونوں کے کیسز میں ہمیں وہ ای ٹرو اور ای فالس جو ویلوز تھی وہ درکار تھیں بعض کیسز میں وہ ایس نیکسٹ والی بات بھی آ گئی جب ہم نے دین اور وائل کی بات کی تھی تو اب کریں گے ہم یہ کہ وہ جو ای e ٹرو اور ای e فالس والا معاملہ ہے بولین ایکسپریشن کا کمپاؤنڈ بولین ایکسپریشن وہ ہم ون گو میں کیسے کریں گے اس کے لیے اب یہ بیک پیچنگ والا معاملہ جو ہے یہ اسی سنٹیکس ڈائریکٹڈ اسکیم میں ہم ڈال دیں گے اور یہاں پہ اب تھوڑی سی آپ ویریشن دیکھیں گے کہ میں اب آپ کو جو کوڈ دکھاؤں گا وہ ایکچوئل سی کوڈ نظر آئے گا اور بلکہ وہ ہے یعنی کہ آپ جب گرامر میں یہ ڈائریکٹڈ اسکیم یا یعنی ڈالیں گے تو ایکچولی جو آپ آپ دیکھیں گے وہ یہی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی خاص زیادہ سے زیادہ کوئی سیما کولن مسنگ ہو یا ایسی کوئی چیز رہ گئی ہو لیکن بقیہ بالکل وہ سی پلس پلس یا سی کوڈ ہے جو کہ آپ بالکل ایسے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ہاں یہ بات میں کہتا چلوں کہ یک میں وہ جو نوٹیشن یاد ہے جو سمبلس کے لیے ہم کرتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ ڈالر ڈالر اور پھر رائٹ ہینڈ کے سمبل جو dollar one dollar two dollar three وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ایک لحاظ سے وہ یک نوٹیشن ہے ہم ڈسکشن ابھی اپنے گرامر سمبلس کے حوالے سے رکھیں تو وہ زیادہ مناسب ہے لیکن میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ اب جو کاروائی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سمپلی کی نوٹیشن ڈال کے آپ کے پاس وہ ایکچوئل سی یا سی پلس پلس آ گئے جو کہ آپ اپنی یا گرامر میں ڈالیں گے تو آئیے آپ یہ کاروائی شروع کرتے ہیں پہلے ہم بولین ایکسپریشن کے حوالے سے یہ میں نے آپ کے سامنے اب جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ نہ صرف یہ بولین ایکسپریشن ہے بلکہ ہم باٹم اپ پارسنگ کر رہے ہیں تو یعنی کہ جو ایک لحاظ سے جو مسئلہ ہمیں درپیش تھا کہ بھئی وہ جو انہیریٹیڈ ہیں ان کا کیا کریں گے ایکچولی انہی کو ہم یہ جو ہماری لسٹس ہیں یہ بیک پیچنگ والی ان میں ہم رکھیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہم کس طرح پیچ کریں گے گرامر اب ہم استعمال کر رہے ہیں یہ وہی ہے E goes to E one اور لیکن یہاں پہ تھوڑے سے چینجز آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ بیچ میں ایک ایم آ گیا ہے ابھی یہ کیا ہے اس کی ضرورت اور اس کے ہونے کی وجہ وغیرہ وغیرہ یہ ساری بات میں آ رہی ہیں لیکن ذرا گرامر میں تھوڑے سے چینجز نوٹ کر لیجئے کہ E goes to E one اور ایم ای ٹو اور E one and M E two M جو ہے ایک نیا نان ٹرمینل اور ایکچولی اگر آپ باٹم پہ دیکھیں تو یہ گرامر رول کیا ہے ایم گوز ٹو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ کیسا رول ہے کہ میں ایک سمبل ڈال رہا ہوں جو کہ ایکچولی میں ہے یہ اس کو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں مارکر نان ٹرمینل ایکچولی یہ جو چیز ہے اس سے ہم ای e ٹو کا جو کوڈروپل ایڈریس ہے انڈیکس اس کو ہم یاد رکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس رول کے ساتھ ایم گوز ٹو ایپسلون ہم بھی ایک کوڈ سنپٹ اٹیچ کریں گے بالکل جیسے ہم کرتے آئے ہیں کہ ہر پروڈکشن کے ساتھ ہم ایک کوڈ سنپٹ لگا دیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو اس مارکر ناٹ نان ٹرمینل کو ڈالنے کی وجہ بعد میں سامنے آئے گی اور ایکچولی وہ سمپلی یہ کہ جو بھی ای e ٹو کا کوڈ ہے یا ای e ٹو کا پہلی اسٹیٹمنٹ کا جو ریفرنس نمبر ہے انڈیکس میں یعنی کہ وہ ارے آف کوڈ جو ہے اس میں جو بھی ای e ٹو کی پہلی اسٹیٹمنٹ ہے اس کا جو انڈیکس ہے وہ ہم اس ایم ون میں یا ایم میں یاد کیا کریں گے اور اس طرح ایک اور بھی مارکر ناٹ ٹرمینل این وہ بعد میں آئے گا جب ہم ایف اور وائل اور اس طرح کے کانسٹرٹس کریں گے لیکن یہ کہ اس گرامر کے اندر ہم نے سمپل یہ تھوڑا سا چینج کیا ہے اور اس کے دیکھیے اس سے کوئی خاص اتنی دقت بھی نہیں ہوتی نہ اس کے لیے کوئی خاص کاروائی ہے کیونکہ پروڈکشن کے لحاظ سے تو یہ تو سمپلی ایپسلان ہے اور اس نے ہمارے لیے صرف تھوڑی سی انفارمیشن ریکارڈ کرنی ہے اس کے لیے جو سنپٹ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر دوں کہ ایم جو سمبل ہے اس کا ایک ایک ایٹریبیوٹ ہوگا کوڈ یہ انٹیجر ایٹریبیوٹ آپ سمجھ لیں اور اس کے اندر میں نیکسٹ کوڈ یعنی کہ جو میری کوڈروپل ارے میں نیکسٹ اویلیبل لوکیشن جو فل ہونی ہے اس کا جو انڈیکس ہے وہ مجھے ملا کرے گا یہ نیکسٹ کوڈ فنکشن یہ کرے گی یہ بھی ڈسکرپشن میں آ رہا ہے لیکن میں نے لگے ہاتھوں بتا دیا یہی کہ ایکچولی اس پروڈکشن کو ڈالنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کوئی نیا سمبل انٹروڈیوس کر رہے ہیں گرامر کے حوالے سے بلکہ اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ایک ایٹریبیوٹ ایم ڈاٹ کوڈ ہم بنا لیں یا رکھ لیں جس میں ہم جو نیکسٹ کوڈروپل جنریٹ ہونا ہے اس کا ارے انڈیکس جو ہوگا وہ ہم یاد رکھ لیں کیونکہ دیکھیں یہ ایٹریبیوٹ جو ہیں ایونچولی یہ چیزوں کو یاد رکھتے ہیں کوئی کوڈ یاد رکھتا ہے کوئی لیبل یاد رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری ایٹریبیوٹ گرامر اسکیم تو یہی ہے کہ یہ چیزیں کمپیوٹ کرتے جاؤ اور پھر ان کو اپروپریٹلی استعمال کرو اچھا یہ بات میں نے یہاں پہ اب لکھ بھی دی ہے کہ M dot code the number of first statement of E two اب یہ ابھی ہم جب مثال کریں گے تب یہ بالکل صاف بات آ جائے گی کہ یہ ایم کا مقصد کیا تھا اور یہ ایم ڈاٹ کوڈ جو ہے اس میں جو چیز ریکارڈ کی ہے وہ ایکچولی ہے کیا یہ خیر وہی میں کہتا ہوں کہ مثال تک ہمیں پہنچنے دیں ابھی یہاں پہ اگر ساری ڈسکشن کر دی وداؤٹ این ایگزامپل تو آپ کہیں گے کہ بھی یہ گفتگو چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ بھی یہ کیوں کر رہے ہیں سارا کچھ یا اس کے میکینکس کیا ہیں we will associate with the non terminal E and incomplete jumps will be placed on these list تو اب ہم یہ جو ای ہمارا ایک نان ٹرمینل ہے اس کے ساتھ ہم دو ایٹریبیوٹ لگا دیں گے ٹرو لسٹ اور فالس لسٹ اور اس میں ہم وہ جو انکمپلیٹ جمپس والے کوڈس ہیں ان کو ہم ریکارڈ کریں گے یہ ای کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں گے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ای کے ہی وہ جو گوٹوز تھے وہی وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھے کہ کہاں جانا ہے خاص طور پہ جب وہ انہیریٹیڈ تھے تو کہاں جانے والے جو کوڈروپلز ہیں انہی کو ہم یاد رکھیں گے دو لسٹس میں اور یہ لسٹس فزیکلی کہاں پہ ہوں گی وہ ایکچولی اس ای e کا ایٹریبیوٹ بن جائیں گی وی ایسوسیٹ سیمینک یہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں تو اب آپ کہیں کہ بھائی یہ بڑی عجیب سی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایم گوز ٹو ایپسلان اور اس کا ایک ایٹریبیوٹ لیکن بات ایٹریبیوٹ گرامرس کی ہے کہ مقصد میرا پروڈکشن انکریز کرنا نہیں ہے مقصد میرا یہ ہے کہ یہ ایم سمبل کو میں انٹروڈیوس کروں اپنی گرامر میں اور اس کے ساتھ ایک کوڈ ایٹریبیوٹ لگاؤں جس میں میں نے جو اگلا کوڈ میں جنریٹ کرنے والا ہوں اس کا انڈیکس میں کسی طرح یاد رکھ لوں تو مقصد یہ ہے سمپلی یہ کہ یاد رکھو the function next code returns the index of the next code tuple to follow یعنی کہ جو اب جنریٹ ہوگا کیونکہ دیکھیں ہم باری باری یہ سارے جنریٹ کرتے ہیں تو ایونچلی وہ ارے پہلی لوکیشن پھر دوسری پھر تیسری اینڈ سو آن یہ بھرتی جاتی ہے اب یہاں سے وہ کاروائی شروع ہوگی جس میں ہم اب یہ جو بیک پیچنگ اور لسٹ وغیرہ معاملہ ہے یہ کریں گے یہاں پہ اب میں نے اس طرح اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہماری گرامر پروڈکشن ہے E goes to E one and M E two یہ ہماری گرامر پروڈکشن ہے اب یہ ایم کیوں آیا تھا یہ میں ایک تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے ڈال دیا اب اس کا یہ جو کوڈ ہے اس کو دیکھیے اور کوڈ میں اب آپ کو نئی چیزیں کچھ نظر آ رہی ہیں بیک پیچ اسٹیٹمنٹ ہے ای ڈاٹ ٹرو لسٹ ہے ای ڈاٹ فالس لسٹ ہے مرج ہے اینڈ سو آن اب ذرا اس کی ڈسکشن ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ سمپلی اس کی ڈسکشن کر کے میں بے شک آپ کو بتا بھی دوں کہ اس کو بیک پیچنگ کا یہ مقصد ہے مرج کا یہ مقصد ہے جب تک ہم مثال نہیں کریں گے تو شاید یہ اتنی چیز واضح نہ ہو تو انشاءاللہ جب مثال آئے گی تو یہ واضح ہو جائے گی فی الحال تھوڑا سا تحمل سے کام لینا پڑے گا کہ یہ جو کاروائی ہے اس کو فی الحال دیکھ لیں ذہن میں یہ بات رہے تاکہ جب مثال ہم کرنے لگیں تو پھر سمجھ آئے کہ کاروائی کیا ہے let's look at the mechanics یہاں پہ اب میں دوبارہ یہ اسٹیٹمنٹ دکھا رہا ہوں لیکن اب میکینکس ہے کہ اگر ای ون از فالس تو اینڈ کے حوالے سے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری اسٹیٹمنٹ اب فالس ہوگی یعنی کہ E one and E two جو ہے یہ تو فالس ہوگی کیونکہ اگر اس کا ایک حصہ بھی فالس ہو گیا اینڈ جو ہے وہ فالس ہو گیا اس کیس میں کیا ہے کہ ای از آلسو فالس لازمی بات ہے کہ اگر وہ ای e کے جو components E one and E two ہیں اگر یہ دونوں فالس ہیں تو پھر ای e فالس ہو گیا so the statement on E one false list become the part of E dot false list یعنی کہ جو ای e ون کی جتنے کوڈروپرس تھے یہ سارے جو ہیں یہ ای e کی فالس لسٹ میں بھی شامل کرنے ہیں کیونکہ اگر ای ون فالس ہے تو ای e, بھی فالس ہے تو اس میں جتنے کوڈروپرس گو ٹو کے ہیں وہ مجھے ای پی کے اندر بھی ڈالنے پڑیں گے کیونکہ ایونچولی یہ ای جو ہے یہ وائل لوپ میں جاتا ہے اور یاد ہے یہاں پہ پھر وہ ای کی جو ایس نیکسٹ والی بات ساری اور ٹرو والی بات آتی ہے کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ای ون فالس ہو گیا تو اس میں جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ مجھے ای e میں بھی یاد رکھنی پڑے گی یہ ایک لحاظ سے اب وہ ٹری میں میں ایٹریبیوٹس اوپر بھجوا رہا ہوں کہ ای e ون میں جو میں نے لسٹ بنائی ہے جب یہ ریڈکشن کرو تو اگر میں نے ای e ون کو پاپ کر دیا ٹیکس انٹیکس سے تو پھر وہ کہاں جائے گی وہ میں کس طرح سیو کروں گا وہ میں ایکچولی ای میں بھیجوا دوں گا اب ذرا باٹم اپ کے حوالے سے بھی سوچیے یہ میں نے یہاں پہ دکھایا ہے اب آگے چلیے کہ if E one is true we must test E two کیونکہ اگر ای ون ٹرو ہے تو جب تک ای ٹو ٹرو نہیں ہوگا ہم آگے نہیں چل سکتے تب بھی جا کے تو وہ ٹرو e, ہوگا اور اس بنا پہ جو بات کہنے والی ہے وہ یہ کہ so the target for E one true list must be the beginning of the code generated by E two یعنی کہ ای e ون میں جتنے گو ٹوز ہوں گے ٹرو پہ وہ سارے ایکچولی ای ٹو پہ آئیں گے یہ نہیں کہ اب وہ سارا اسکپ کر کے آگے چلے جائیں نہیں اب آ کے ای e ٹو کو ایویلویٹ کرنا پڑے گا اچھا اس کی خاطر کیا ہے کہ مجھے پتہ یہ چلانا ہے کہ ای e ٹو جو ہے وہ کہاں پہ ہے یعنی کہ فزیکلی کوڈروپلس کے حوالے سے وہ کہاں پہ ہے اور وہ جو ہے وہ یہ ایم ڈاٹ کوڈ جو ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہے اب انفارچونیٹلی لیکچر کا وقت ختم ہوا اور میں نے ایز ایف کی یہ بات بالکل بیچ میں چھوڑ دی لیکن اصل میں میں دہرا سمپلی یہ دیتا ہوں کہ باٹم اپ پارسنگ میں جو انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس ہیں ان کی پوزیشن وہ کیا ہے کہاں پہ ہیں ان کو ہم یاد رکھیں گے لسٹ کے اوپر اور چونکہ یہ لسٹ جو ہیں یہ ایکسپریشن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں لیکن جب وہ ریڈیوس ہوتا ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکسپریشن آتا ہے تو یہ لسٹیں جو ہیں یہ ہمیں اوپر بھجوانی پڑیں گی کیونکہ ان کو بعد میں ہمیں پیچ کرنا پڑے گا اب چونکہ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میری تجویز ہے کہ یہ بیک پیچنگ والا سیکشن جو کتاب میں ہے آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے یہ مثال یا یہ پہلے کاروائی ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ مکمل کریں گے اور پھر مثال بھی کریں گے اور جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ پھر آپ کوڈ کے ذریعے بھی کریں گے یہ باتیں اگلے لیکچر تک میں ملتوی کرتا ہوں تب تک خدا حافظ